حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکار کا گوشت پیش کیا گیا جبکہ آپ احرام میں تھے تو آپ نے وہ نہ کھایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار اکانوے